حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر نے کہا اے اللہ کے رسول پھر اسی کے مثل بیان کیا یہ روایت مرسل یعنی منقطع ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستانوے